پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے کافروں میں ان خداوں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم پوجا کرتے ہو اور نہ تم میرے خدا کی عبادت کرنے والے ہو اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پوجا کرنے والا ہوں اور نہ تم میرے معبود کے عبادت گزار ہو تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین